سڈا ازم حالات پامیں کہہ جہ بھی ہوں سرکار کے اوساف کا اظہار کریں گے سرکار کے اوساف کا اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار سرکار کے اوساف کا اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار شیر آپ کی نظر ہے کہ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان وظیفہ ہے زبان کا ارے یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں یہ جرم اگر ہے تو کئی بلکہ مجرم ہے جو اس جرم سے انکار کریں گے یہ جرم اگر ہے تو کئی یہ جرم اگر ہے تو کئی اور مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا ہم سرور کو نین کبھی کریں ہم سرور کو نین کبھی تھے ہم سرور کام کبھی کریں گے مرنا مرنا ہر کوئی آخے اتے میں بھی آخ مرنا پر مرن تو پہلو یہ میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا ایک گل رکھنا یاد میری میرا جس دن ہوے مرنا سب کچھ کرنا کرچے میرا منہ روزے ول کرنا جدو روزے ول منہ کر دیو میرا میری اکیاں بند نہ کرنا شاید میرا آقا آوے میں دیدار دا کرنا تے مرن تو پہلو جیو ملے ظہوری پھر مرنے تو کی ڈرنا ہم سرور کون کا دیدار کریں گے ہم سرور ہم بھی وکرم سید ابرا جس روز کوئی اور مددگار نہ ہو جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں اس روز شفاعت میری کچھ اشک ندامت ہے میری آخری پونجی کچھ اشک ندامت ہے یہی آخری پونجی نظرانہ انہیں پیش گنگر کریں اور سر جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے جاؤ جو مدینے تو سنو سنو سنو سنو کان لگا کے سرکار کی باتیں درو دیوار کریں سرکار کی باتیں کریں ایک حاضری میں نے بھی آپ کے ساتھ دی ہے حضور کی بارگاہ میں اور وہ حاضری میری زندگی کی یادگار حاضری ہے جب آپ نے مجھے کہا کہ میرے گلے میں اپنا سانپا ڈال لو میرے گلے میں کپڑا ڈال دو اور مجھے گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ لے چلے یقین مانے وہ لمحہ میری زندگی کا ایک یادگار لمحہ تھا ایک آج کے رسول ایک عناط رسول شخصیت مجھے حضور کے روزے سے کچھ دور یہ کہہ رہی ہے ننگے پاؤں کہ مجھے روندتے ہوئے مجھے یہاں سے گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں لے چلو تم حضور کے سناخا ہو حضور تمہیں دیکھ کے مجھے معاف کر دیں گے تمہاری سفارش میرے کام آ جائے گی تمہارا چہرہ دیکھ کے کہیں گے یہ حضور کا میرا سناخا ہے لہذا میری بھی بخش ہو جائے گی یہ اندازہ فرمائے آج کل کے انداز اپنے ہیں حضور سب کو قبول کریں کچھ اش کے ہیں یہی آخری پونجی نظرانہ انہیں پیش کیسا کریں ارے جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے سرکار کی باتیں درو دیوار کریں اور یہ شیر اہل دل کے لیے اہل نظر کے لیے اہل خبر کے لیے بند کے بھی کرتی ہے کبھی بیت کسی کی بند کے بھی کرتی ہے کبھی دید کسی کی اور چپ رہتے ہوئے ووٹ بھی گفتار کریں گے چپ رہتے ہوئے ووٹ بھی گفتار کریں اور توصیف نبی ہوگی مقدر سے ضروری جو اہل محبت ہیں وہ اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے حضرت موصوف کے بہت سے اپنے جذبات میرے دل میں ہیں آپ کے لیے آپ تمام حضرات کے ازارہ مناجر قرآن کے راکین کے تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد رکھے اور آپ اس کے اراکین کو اور اس کے سرپرست کو ہمیشہ شاد رکھے ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش